ہینزل اور گریٹل ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک غریب لکڑہارا اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ رہتا تھا وہ اتنے غریب تھے کہ ان کا باپ ان کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتا تھا ان کی ماں ایک بیماری کی وجہ سے مر گئی <laughs> ماں کی وفات کے بعد باپ نے گھر کے کام کاج کی ذمہ داری اٹھا لی وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال اکیلا کرتا تھا اور اس وجہ سے کما نہیں سکتا تھا میرے بچے میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ تمہیں اپنے بچوں کے لیے شادی کر لینا چاہیے صرف ایک عورت ہی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکتی ہے اور پھر تم کام کرنے جنگل جا سکتے ہو ورنہ تم سب بھوکے مرنے لگو گے میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک کہتی ہیں مجھے اب شادی کر لینی چاہیے آخر کار اس نے شادی کر ہی لی شادی کے بعد وہ اور اس کے بچے خوش تھے مجھے اب بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں اب کام پر جا سکتا ہوں اس نے کام پر دوبارہ جانا شروع کر دیا کھانا تیار ہے اور گریٹل کھانے کی میز کی طرف بھاگے اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا کیا مجھے اور مل سکتا ہے ستیلی ماں مہربانی ہوگی نہیں میں تمہیں اور نہیں دے سکتی لالچی بچی تم بس ہر وقت کھانا اور کھانا ہی جانتی ہو بھوکے بچوں کو کھانا دینے کی بجائے اس نے دلیے سے بھرا ہوا باؤل خود سے کھا لیا گریٹل یہ لو مگر تم کیا کھاؤ گے یہ نہیں چاہیے مجھے آج بھوک نہیں گریٹل لے لو ہینزل اپنی سوتیلی ماں کے سخت رویے کی وجہ سے بہت اداس تھا وہ اکثر اپنی ماں کو بہت یاد کرتا تھا وہ اکثر آسمان پر دیکھتا رہتا اور اپنی ماں کو ستاروں میں تلاش کرتا رہتا <laughs> امی آپ کی یاد آ رہی ہے کاش آپ واپس آ اور ہمیں پھر سے پیار کریں ہینسل باپ ہمیشہ جنگل میں جا کر کام کرتا تھا وہ بہت محنت کر رہا تھا لیکن کچھ بیچ نہیں پاتا تھا چونکہ لکڑی کے بیوپاری پچھلے کچھ ہفتوں سے بارش کی وجہ سے گاؤں میں نہیں آ رہے تھے ایک دن سوتیلی ماں نے خاون سے جھگڑا شروع کر دیا تمہارے بچے ہر وقت کھانا چاہتے ہیں تم نے پچھلے کئی ہفتوں سے ایک پیسہ بھی نہیں کمایا میں کھانا کیسے خریدوں گی اور ان کے لیے کیا پکاؤں گی تمہاری بچی بہت لالچی ہے اگر میں نے اسے کافی کھانا نہ دیا تو مجھے کھا جائے گی میں کیا کر سکتا ہوں میری پیاری میں بارش کی وجہ سے آج کل کچھ بیچ نہیں پاتا تم شہر کیوں نہیں جاتے بیچنے کے لیے ہاں یہ اچھا خیال ہے میں یہ کروں گا اور شہر سے تمہارے لیے اور بچوں کے لیے بہت سی چیزیں لے کر آؤں گا اگلی صبح باپ لکڑیاں بیچنے کے لیے شہر نکل پڑا اس کے جانے کے بعد ماں نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا ان بچوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کے لیے اگر یہ منصوبہ کام کر گیا تو مجھے ان لالچی بچوں کو نہ کھانا دینا پڑے گا نہ گھر کا کام کاج کرنا پڑے گا میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہوں گی اور اپنے بچے کو پیدا کروں گی او او کرچل پیریاں اور کمبیاں کٹھی کرنے کے لیے جنگل جا رہی ہوں میری مدد کے لیے ساتھ چلو ہینسل سب سے تیز اور ذہین بچہ تھا اور اسے اس کی میٹھی آواز پر شک تھا نہیں امی میں نہیں آؤں گا میں تمہیں کھانے کے لیے تازی بیریاں دوں گی آ جاؤ تم ضرور بھوکے ہو گے ہینسل اوہ میری بچی کیٹرل تم تو بھوک سے مر رہی ہوگی کیا تم تازہ بیریاں نہیں کھانا چاہتی چلو بھیا مہربانی کرے مجھے جنگل دیکھنا ہے اور تازی بینیاں چکنی اچھا نے جنگل کے راستے پر نشان لگانے کے لیے اپنی سگی ماں سے سنا تھا تاکہ وہ واپسی پر اپنے گھر کا راستہ بھول نہ سکے ہینزل نے راستے میں سے کچھ کنکر ایک ٹوکری میں کٹھے کرنا شروع کر دیے چونکہ کنکر رات کے وقت چمکتے تھے وہ سب ایک ساتھ جنگل کی طرف چل پڑے چلتے ہوئے ہینزل نے جنگل کے راستے میں کنکر پھینکنا شروع کر جلد ہی وہ گھنے جنگل میں پہنچ گئے ہینزل اب میں تھک چکی ہوں اور کتنا چلنا پڑے گا اب میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتی ہوں اچھا گریٹل او امی کیا ہم یہاں کچھ دیر کے لیے رک نہیں سکتے ہم دونوں تھک چکے ہیں یہ اچھا موقع ہے اچھا بچوں کے نیچے آرام کرو میں پاس ہی بیریاں تلاش کرتی ہوں مگر امی ہم آپ کو تلاش کیسے کریں گے اوہ فکر مت کرو میں جلدی واپس آ جاؤں گی کا خیال رکھنا میں واپس آتی ہوں ستیلی ماں دو بچوں کو پیچھے چھوڑ کر چلی گئی گریٹل سو گئی سوتیلی ماں نے بلاخر اپنے ارادے کو ظاہر کر دیا وہ گھر کی طرف چلی گئی اور بچوں کو جنگل میں چھوڑ گئی اس دوران گریٹل اٹھی اور اس نے اپنی سوتیلی ماں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہینزل امی کہاں ہے مجھے گھر جانا ہے بھوک لگی ہے او ماں تم کہاں ہو سوتیلی ماں فکر مت کرو گریٹل ہم یہی رکتے ہیں وہ جل واپس آ جائیں گی ایک بندر درخت سے نیچے اترا اس کے ہاتھ میں کچھ پھل تھا بندر نے وہ پھل انہیں پیش کیا اوہ کتنے اچھے ہو تم بندر انہوں نے وہ پھل ایک ساتھ کھایا سوتیلی ماں جب بیچ راستے کے پہنچی تو اسے کنکروں کی ایک لکیر دکھائی دی یہ چلاک ہنزل کچھ کنکریاں چھوڑ گیا ہے کتنا سمجھدار میں یہ نشان مٹا دوں گی اس نے وہ کنکر ایک دوسرے راستے پر ڈال دیے <laughs> اب تم اپنی زندگی بھر کا سبق سیکھو گے چالاک <laughs> بچے انتظار پر انتظار کرتے رہے لیکن ان کی ماں واپس نہ لوٹی سورج ڈھل چکا تھا اور اب اندھیرا ہو چکا تھا <laughs> امی کہاں ہے ہم گھر کیسے جائیں گے ہم جنگل میں کھو چکے ہیں ہینزل بھی گھبرایا ہوا تھا لیکن اسے جلد یاد آیا کہ وہ راستے میں کنکر بچھاتا آیا ہے کنکریاں وہ چل پڑے اور انہوں نے کنکروں کی تلاش شروع کر دی انہوں نے یہاں ڈھونڈا وہاں ڈھونڈا لیکن انہیں کچھ مل نہ سکا اسی لمحے درخت پر سے ایک بندر نیچے اترا اور اس نے ہینزل کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کنکر دکھائے وہ کنکر چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے رو مت گریٹل اگر امینا بھی واپس آئی مجھ پر بھروسہ رکھو میں تمہیں گھر لے جاؤں گا چلو چلتے ہیں وہ چلتے اور چلتے چلے گئے اور راستہ کھو چکے تھے کنکر بھی غائب ہو چکے تھے اور کنکر نظر نہیں آ رہے تھے مگر صرف اندھیرا تھا اور آگے گھنا جنگل کنکر کہاں گئے مجھے ڈر لگ رہا ہے گھبراؤ مت میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں وہ پھر سے چلتے گئے اور چلتے گئے اب وہ بہت بھوکے اور بہت تھک چکے تھے بالآخر سورج طلوع ہوا اور انہوں نے ایک درخت پر سفید پرندے کو چہچہاتے ہوئے سنا وہ وہاں رکے اور اس پرندے کی چہچہات کو سننے لگے کچھ دیر کے بعد وہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا ہینزل اور گریٹل اس کا پیچھا کرنے لگے وہ پرندہ ایک چاکلیٹ کے گھر کے چھت پر جا بیٹھا وہ دیکھو ہینزل ایک چاکلیٹ گھر واہ اس کو دیکھو بسکٹ سے بنا ہوا دروازہ جلیس کا بنا ہوا ہے چھت کیک کی بنی ہوئی ہے اور کھڑکیاں صاف چینی کی بنی ہوئی ہیں چلو اسے کھائیں انہوں نے دیوار کا ایک بڑا سا ٹکڑا نکالا اور اسے کھانے لگے ہینزل اور گریٹل بھوکے چوہوں کی طرح کترنے لگے او یہ تو مزیدار ہے میں بھوکی ہوں ہینزل میں یہ پورا گھر کھا جاؤں گی جب وہ کھا رہے تھے تو انہیں کسی کی دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو دیکھنے میں بہت بیمار تھی اسے دیکھتے ہی بچوں کے ہاتھ سے کھانا گر گیا تم کون ہو یہاں کیا کر رہے ہو میرا گھر کیوں کھا رہے ہو معاف کیجیے گا ہم بھوکے ہیں اور ہم جنگل میں کھو چکے ہیں اوہ بیچارے بچوں تم دونوں بھوکے اور تھکے ہوئے لگتے ہو اندر آ جاؤ دادی ماں تمہیں کھانا دیں گی اور تمہارا خیال رکھیں گی اس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور وہ انہیں اندر لے گئی اس بوڑھی عورت نے اپنی جادوئی کے استعمال سے میز کو کھانے سے بھر دیا کھانا دونوں بچوں نے اس دعوت پر کھانا شروع کر دیا بچوں تم ہوگے سو کیوں نہیں جاتے ایک نرم آرام دہ بستر نمودار ہوا شکریہ دادی ماں مگر اب بہت دیر ہو گئی ہے ہمیں گھر جانا ہے ہماری ماں ہمارا انتظار کر رہی ہے اچھا دادی ماں ہمیں اب جانا چاہیے آپ کی مدد کا شکریہ الوداع ہینزل اور گریٹل دروازہ کھولنے ہی لگے تھے کہ اس بوڑھی عورت نے ایک جادو کیا اور دروازہ بند ہو گیا وہ بڑی عورت ایک خوفناک چڑیل میں تبدیل ہو گئی اس چڑیل نے جادو کیا اور ہینزل کو ایک پنجرے میں بند کر دیا چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے ہینزل ہینزل چلو چھوٹے بچوں موٹے ہو جاؤ میں جل تمہارا کانا بناؤں گی تم سست ہڈی ادھر آؤ اور گھر کا کام کرو چڑیل کی نظر کمزور تھی تو اس نے گریٹل کو اپنی نوکرانی بنا لیا چڑیل نے اس کو اتنا کھانا کھلانا شروع کر دیا جتنا وہ کھلا سکتی تھی تاکہ وہ موٹا ہو سکے اس دوران ستیلی ماں واپس گھر پہنچی اور اپنے خاوند کو واپس وہاں پا کر اسے دھچکا لگا تم کہاں تھی اور بچے کہاں ہیں میں مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا پیاری بچے کہاں ہیں ستیلی ماں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی اور اس نے اسے اپنے ظلم کے بارے میں بتایا مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تم ایسا بھی کر سکتی ہو تم ماں بننے کے قابل نہیں ہو مجھے بچوں کے لیے افسوس ہے مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی چلو جنگل جائیں اور انہیں ڈھونڈیں اچھا چلو وہ دونوں اپنے بچوں کی تلاش میں oh, جنگل کی طرف نکل پڑے ہر دن چڑیل پنجرے کے پاس جا کر ہینزل کو دیکھتی تھی ہینزل اپنی انگلیاں مجھے دکھاؤ میں محسوس کروں تم کتنے موٹے ہو گئے ہو ہینزل بہت چالاک تھا یہ جانتے ہوئے کہ چڑیل کی نظر کمزور ہے وہ اسے اپنی انگلیوں کی بجائے مرگی کے پنجے دکھاتا تھا <sighs> ہینزل تم موٹے کیوں نہیں ہوتے بیوقوف لڑکے میں تمہیں مزید کھانا کھلاؤں گی میں اس بے وقوف لڑکے کو کھا جاؤں گی میں مزید انتظار نہیں کر سکتی بھوک سے مر رہی ہوں گریٹل نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا اور ڈر گئی اے خدا میرے بھائی کو بچا لو مجھے اب کچھ کرنا ہوگا میں اب یہ نہیں ہونے دوں گی چڑیل اب مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی اس نے ایک بڑی سی ہانڈی میں پانی ابالنا شروع کیا سوپ بنانے کے لیے گریٹل کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ چڑیل اب ہینزل کو کھا جائے گی ادھر چھوٹی لڑکی آگ چلانے میں میری مدد کرو مگر میں نہیں کیسے کرنا ہے میں یہ خود کر لوں گی چڑیل لکڑیوں کو آگ لگانے لگ پڑی جو ہی وہ لکڑیوں کو جلاتی گئی بڑے شولے بھڑکنا شروع ہو گئے ان بھڑکتے ہوئے شولوں کو دیکھ کر گریٹل کو ایک بات سوجی اپنے بھائی کو بچانے فرار ہونے کا آخری موقع کا ہے مجھے کوشش کرنی ہوگی وہ بھاگی اور اس نے اس بری چڑیل کو پیچھے سے زور پر دھکا دیا چڑیل اس آگ میں جا گری اور گریٹل نے لوہے کا دروازہ بند کر دیا چڑیل آگ کے شولوں میں جل گئی سالم چڑیل اب تم میرے بھائی کو کھا کے دکھاؤ گریٹل نے اس کی جادوئی چھڑی پاس پڑی ہوئی دیکھی اس نے وہ جادوئی چھڑی پکڑی اور ہینزل کو آزاد کر دیا گریٹل گریٹل ہینزل پھر وہ چڑیل کے کمرے میں گئے اور انہوں نے وہاں بہت سے خزانوں کے بند ڈبے مجسمے جادوئی نوادرات وہاں پہ پڑے ہوئے دیکھے او گریٹل مجھے چھڑی دینا میں اس کا تالا کھولوں گریٹل نے اسے وہ جادوئی چھڑی دی اس نے ایک ایک کر کے خزانے کے ڈبے کھولنا شروع کر دیے جن میں موتی قیمتی پتھر اور سونا بھرا تھا یہ سب گھر لے چلتے ہیں رکو وہ عجیب سے مجسمے کیا ہیں یہ تو بچے لگتے ہیں ہینزل نے جادوئی چھڑی مجسموں کے گرد گھمائی ان کی حیرانگی کے لیے وہ مجسمے بچوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے او شکریہ دوستو تم نے سچی بہادری دکھائی خوش آمدید اس سے پہلے کہ ہم مزید مشکل میں پڑے اس جنگل سے بھاگ نکلتے ہیں سب بھاگتے ہوئے سے باہر نکلے مگر ہمیں تو راستے کا نہیں پتا میں زیادہ چل نہیں سکتی پر گھمائی اور وہ سب ہوا میں اڑنے لگے ہم بچے جھاڑو کے دستوں پر بیٹھے اور بادلوں سے بھی اونچے اڑنے لگ پڑے اچانک انہیں ایک جانی پہچانی سی آواز سنائی گریٹر گریٹر او ہینزل وہ ہمارے والدین ہیں ہمیں نیچے نیچے لے جاؤ اترتے ہی دونوں بچے اپنے والدین کی طرف بھاگے امی ابو ہم واپس آ گئے امی ابو بچوں میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں میں تمہیں بہت دیر تک تلاش کرتا رہا تم کہاں تھی ہیزل اور گریچل میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا مجھے معاف کر دو کوئی بات نہیں امی میرا خیال ہے یہ ہماری غربت دور کرنے کے لیے خدا کی طرف سے تھا کیا مجھے سمجھ نہیں آئی بچوں نے اپنے والدین کو خزانہ دکھایا اور انہیں کہانی سنائی وہ سب بہت خوش تھے اور اپنے گھروں کو لوٹ گئے اس کے بعد وہ خوشی خوشی رہنے لگ پڑے جے کو پھلی دار پودے کا تنا ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چھوٹا لڑکا جیک تھا جو اپنی ماں کے ساتھ ایک گاؤں کے نزدیک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا ان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا وہ گزارا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ چکے تھے ان کے پاس صرف ایک گائے بچ گئی تھی جو انہیں دودھ دیتی تھی وہ اتنے غریب تھے کہ اکثر جیک اور اس کی ماں خالی پیٹ سوئے جیک ہر صبح گائے گائے کا دودھ دودھ تھا لیکن کو دینے کے لیے چارہ چڑھنا ہوتا تھا اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو جیک کی ماں نے کچھ سوچا وہ جیک کے پاس گئی اور اسے اس کے واحد گائے بیچ ڈالنے کو بولا جی ٹھیک ہے امی جیک گائے بیچنے کے لیے بازار گیا اور راستے میں اسے ایک دلچسپ بوڑھا آدمی ملا صبح بخیر جیک صبح بخیر تم اس گائے کو کہاں لے کے جا رہے ہو چھوٹے بچے میں بازار جا رہا ہوں اس گائے کو بیچنے کے لیے او بچے تمہیں اس کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے گائے دے دو ہاں؟ میں اسے خرید لوں گا آپ مجھے میری گائے کے بدلے میں کیا دو گے تم جیسے اچھے بچے کے لیے میرے پاس اچھا سودا ہے اور وہ کیا ہے میں تمہیں اپنی پانچ جادوئی پھلیاں دوں گا ہاں۔ بہت الجھا ہوا تھا ہاں۔ یہ پھلیاں تو معمولی نہیں لگتی وہ پھلیاں غیر معمولی طور پر عجیب لگ رہی تھیں وہ بڑی تھی عام پھلیوں سے بہت بڑی تھی مجھے یہ پھلیاں نہیں چاہیے میں ان کا کیا کروں گا یہ عام پھلیاں نہیں ہیں میرے چھوٹے بچے یہ جادوئی ہیں جادوئی واقعی یہ کیسے کام کرتی ہیں یہ اتنی جادوئی ہیں کہ اگر تم رات کو انہیں بو گے تو صبح تک یہ اگتی ہوئی آسمان پر جا پہنچیں گی جیک کو یقین ہو گیا کہ اس نے گائے کو پھلیوں کے عوض بیچا کیونکہ وہ جادوئی تھی اب تو اس گائے کے عوض سودے میں یہ سب تمہاری ہیں جیک یہ اپنی ماں کو دکھانے کے لیے بہت پرجوش تھا گھر پہنچنے پہ جیک مسکرایا اور اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا ان پھلیوں کو دیکھیں امی یہ جادوئی ہیں کیا تم نے گائے کو ان عجیب پھلیوں کے لیے بیچ ڈالا جی بالکل امی تم نے گائے کو چند پھلیوں کے لیے بیچ دیا تم کتنے بے وقوف ہو ماں بہت غصے میں آئی اور اس نے پھلیاں اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک ڈالی کتنا پگلا ہے یہ لڑکا جیک بہت اداس تھا وہ بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کی منزل میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا وہ خود سے سوچنے لگا میں اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہوں میں نے پھلیوں کے لیے گائے کو بیچ دیا وہ بستر پر رویا اور رات کا کھانا کھائے بنا ہی گہری نیند سو گیا اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا جیک جاگا اور اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا اس کی حیرانگی کے لیے اس نے ایک پھلی دار پودے کی ڈنڈی دیکھی جو اتنی اونچی تھی کہ آسمان کو چھو رہی تھی تو واقعی جادوئی تھی اس نے اس پھلی دار پودے پر چڑھنے کا فیصلہ کیا پھلی دار پودا اوپر سے اوپر جاتا گیا یہاں تک کہ وہ آسمان کو چھونے لگا بیچارہ جیک چڑھتا اور چڑھتا گیا یہاں تک کہ بل آخر اسے بادل تیرتے ہوئے نظر آئے یہ تو کمال ہے یہاں اوپر سے تو ہر چیز کتنی چھوٹی دکھائی دیتی ہے وہ تھوڑا سا اور اوپر چڑھا تو ایک بڑے سنہری دروازے پر پہنچ گیا جو سورج کی کرنوں سے چمک رہا تھا وہ جو ہی آگے بڑھا تو وہ کھل گیا یہ آسمان میں ایک بادشاہت تھی یہ جادوئی تھی جیک اس بادشاہت کا حسن دیکھ کر روب زدہ ہوا وہ جو ہی بادشاہت میں داخل ہوا اس نے ایک ڈرونا دیو دیکھا جو کرسی پر سو رہا تھا جیک پھلی در پودے چڑھنے کے بعد بہت بھوکا تھا تو وہ اندر گیا اور باورچی خانے کا راستہ ڈھونڈنے لگا اس نے باورچی خانے میں کچھ تازہ پھل اور دودھ پڑا دیکھا جو ہی وہ انہیں پکڑنے لگا اسے ایک اونچی آواز سنائی دی ہاں وہ کیا آواز ہے جے خوف زدہ ہو گیا وہ ایک چھوٹے سوراخ کے اندر چھپنے کے لیے بھاگا مجھے ایک آدم ذات کے خون کی بو آتی ہے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ میں اسے ڈھونڈوں گا اور کھا جاؤں گا روٹی پر ایک پکے ہوئے انسان سے بہتر کیا ہو سکتا ہے مزیدار دیو کو کوئی آدمی ذات نظر نہ آیا تو اس نے میز پر پڑا اپنا کھانا کھایا اپنے سونے کے سکوں کی بوری نکالی انہیں گنا اور میز پر رکھ دیا پھر وہ سو گیا جیک چھپکے سے اپنی جگہ سے باہر نکلا اور اس نے سونے کے سکوں کی بوری حاصل کرنے کا فیصلہ کیا یہ سوچتے ہوئے کہ ماں اس سے دوبارہ خفا نہیں ہوگی آہ, یہ کتنا بھاری ہے میں اس کو اٹھاتا ہوں اور یہاں سے فرار ہو جاتا ہوں وہ سونے کی بوری لیے پھلی دار پودے سے نیچے اترتا گیا وہ گھر پہنچا اور اپنی ماں کو سکے دیے سونے سے بھری بوری ہاں یہ تمہیں کہاں سے ملی جیک نے اپنی امی کو ساری کہانی سنائی اس کی ماں بہت خوش تھی کہ اس کے پاس سونا آ گیا تھا اور اس کا بیٹا زندہ سلامت واپس آ گیا تھا کچھ دن بعد جیک اس پھلی دار پودے کی ڈنڈی پر پھر سے چڑھا اوپر گیا اور دیو کے گھر پہنچا ایک دفعہ پھر اس نے دیو کو سوتا ہوا دیکھا لیکن اس پر وہ خراٹے لے رہا تھا خراٹے اتنی بلند آواز تھے کہ اسے اپنے کان بچانے کے لیے خود کہیں چھپنا پڑا وہ دیو جاگ گیا جیک ڈر کر اچھلا اور خود کو بستر کے نیچے چھپا لیا مجھے ایک آدم ذات کے خون کی بو آتی ہے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ میں اسے ڈھونڈوں گا اور کھا جاؤں گا روٹی پر ایک پکے ہوئے انسان سے بہتر کیا ہو سکتا ہے یہاں تو کوئی لڑکا نہیں ہے کو کوئی نہیں ملا پھر اس نے ایک مرغی نکالی اور چیخا سونے کا انڈا دو ابھی مرغی نے ایک سونے کا انڈا دیا جو دیو نے ٹوکری میں ڈالا اور سو گیا جو ہی وہ اندر گیا جیک کو پتا چل گیا کہ اس کا راستہ اب صاف ہے اس نے وہ پکڑی اور پھلیدار پودے کی ڈنڈی سے نیچے اتر گیا گھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا امی دیکھیں میں اس دفعہ مرغی لے کر آیا ہوں یہ سونے کے انڈے دیتی ہے دیکھیں یہ کیسے کام کرتی ہے سونے کا انڈا دو ابھی جیک کی ماں اس سے بہت خوش تھی تیسری بار جیک پھلی دار پودے کی ڈنڈی پر چڑھا اور دیو کی باہ چاہت میں گیا اس نے اس بار دیو کو ایک خوبصورت اور دیو قامت سارنگی بجاتے ہوئے گانا گاتے ہوئے دیکھا مجھے ایک کے خون کی بو آتی ہے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ میں گا کھا جاؤں گا روٹی پر کر کے اس آدم ذات کو ڈھونڈ لوں گا اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا پھر اسے تلاش نہ کر سکا وہ اتنا تھک گیا تھا کہ وہ سو گیا اس دوران جیک نے وہ سارنگی اٹھائی اور جانے لگا تھا کہ اچانک جادوی سارنگی رونے لگ پڑی مدد مالک میری مدد کریں ایک لڑکا مجھے چرا رہا ہے آپ سے دور لے کے جا رہا ہے دیو اچانک سے جاگا اور جیک کو سارنگی کے ساتھ دیکھا گسے میں وہ جیک کے پیچھے بھاگا تو تم تھے جس نے میری برگی اور سونے کی بوری چرائی میں تمہیں اس کے لیے سزا دوں گا مگر جیک اس کے لیے بہت تیز تھا وہ پھلی دار پودے کی ڈنڈی سے نیچے اترا جتنا تیز اتر سکتا تھا اور دیو نے اس کا پیچھا کیا یہ احساس کرتے ہوئے کہ اسے چکما دیا گیا ہے جیک پھسلتے پھسلتے پھلی دار پودے کی ڈنڈی سے جتنا تیزی سے اتر سکتا تھا اترا اس نے اپنے گھر سے ایک کلہاڑی لی اس نے وہ پھلی دار پودے کا تنا کاٹنا شروع کیا تنا ٹوٹا اور دیو نیچے جا گرا اور اپنا تاج توڑ بیٹھا اور پھلی دار تنا ٹوٹتے ہوئے اس کے اوپر گر گیا جیک کی ماں نے جب یہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی اس کو احساس ہوا کہ یہ اس کی غلطی ہے کہ اس نے جیک کو چیزیں چرانے سے نہیں روکا جیک لالچی ہو گیا تھا اور اس سب میں اپنی زندگی کھو سکتا تھا وہ جیک کے پاس گئی شرمندہ ہوتے ہوئے اور اسے سمجھایا جیک میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہیں چیزیں چرانے کی اجازت دی مجھے تمہیں سکھانا چاہیے تھا کیا ہوتا اگر دیو تمہیں پکڑ لیتا تو تم میرے ساتھ آج یہاں کھڑے نہ ہوتے امی میں نے آج کا سبق سیکھ لیا ہے اب میں سخت محنت کروں گا اور پیسہ کماؤں گا جیک اور اس کی ماں اب بہت امیر تھے اور ہمیشہ خوش رہنے لگے